قطادہ جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ امرو کی بیا دیکھ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ تین طلاقیں ہوتی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ